شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں کل بھی الحمد للہ یہ شرف حاصل ہوا والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعت شریف پڑھ کو سنائی اور عجیب معاملہ ہے میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کچھ تو حاصل کیا ہوتا کہ میں کہتا کہ اس کا انعام مجھ پر ہے لیکن میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں خاک ہی خاک ہے لیکن میں حیران ہوں اللہ کی عطا پہ یہ چار مرتبہ یہ ناز شریف ہم نے جمعرات جمعرات وہاں مجھے دل چاہتا ہے کہ ناز شریف پڑھوں جمعرات کے دن کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جمعرات اور پیر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں مجھ کو یہ خیال ہوا کہ شاید میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے اعمال تو ہے نہیں شاید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہو جائے کہ گناہ گار امتی آپ کی شان میں ناز شریف پڑھا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے تو میرا کام بن جائے تو پھر میں نے میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ کوئی نیا مضمون اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں رحمت سے تو میں آج مجھے تو یاد نہیں تھا تو مجھے یہ گھر میں یاد دلایا کہ یہ بھی تم نے تشریح کی تھی اس کی تو مجھ کو بہت ہی مزہ آیا مجھ کو لگا کہ <laughs> یہ بات میں کیسے بیان کر سکتا ہوں <laughs> لیکن پھر میں نے یہی کہا بھائی اللہ کی عطا ہے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے پہلے زمانے کے اولیاء اللہ پہ کو جو اللہ دیتا ہے وہی قیامت تک دیتا رہتا ہے دیتا رہے گا مگر ہم تو اس قابل نہیں ہیں لیکن وہ جب جب چاہے جس کو چاہے نواز دیں وہ مالک ہے مالک ہے وہ ان پہ کوئی قانون کی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے پابند ہیں اور نہ ہی وہ کسی لائقی کے پابند ہیں وہ لائقی بھی نہیں دیکھتے میں کہ فہم و خاطر تیز گردن نیست رہا فہم و خاطر خاطر تیز گردن نے اس طرح جو شکستہ می نگیرت فضل شاہ کہ فہم اور چلاکی ہوشیاری اور لائقی اور علامہ اور ذلامہ اور کیا کیا یہ اللہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے بلکہ جو شکستہ دل رکھتا ہے اللہ کے لیے اپنا دل شکستہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہر کجا پستیس آب آ جا رہ کہ جو جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہیں آ جاتا ہے تو مجھ پر تو اللہ کی عطا بے بالکل یعنی بلا استحقاق ہے کوئی استحقاق نہیں ہے یہ میرے مرشدین کا فیض خاص معلوم ہوتا ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ کی زبان سے ہی کیسی یہ بات نکل گئی مجھ کو خود حیرانی ہے اب مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کیسے یہ بات کہی جو ابھی آپ کو میں سنا ہوں گا انشاءاللہ مولانا آپ نے سنی بات آپ کو تکلیف کھانسی ہے آپ اوپر بیٹھ جائیے اگر بیٹھنا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ناز شریف کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بعض باتیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ کو بالکل میرا استحقاق تو ہے ہی نہیں لیکن مجھ کو خود حیرت ہے کہ اس مٹی پر مٹی پر بس یہ ہے جس مٹی پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہو جائے شعا آفتاب تو ساری دنیا پہ شعا شعا ڈالتا ہے اپنی روشنی ڈالتا ہے لیکن ساری جگہ تو ساری مٹی تو سونا نہیں بنتی ساری مٹی تو گوہر نہیں بنتی چند چند پتھر کنکر ہوتے ہیں جو جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موتی اور گوہر بنا دیتے ہیں تو جس پر وہ نظر ڈال دیں تو نے رخ کی تو نے کا پہلا مصرا ہمیشہ کی طرح وہی معاملہ ہے پہلا مصرا جو غائب ہوتا ہے جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا جس طرف کو رخ کیا تو نے ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ قیاباں ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور نظر عنایت ہوتی ہے تو مٹی بھی چمکنے لگتی ہے اور جہاں ان کی نظر ہٹی تو مٹی تو مٹی ہے کچھ بھی نہیں پھر میں نے عرض کیا کہ ہر کجا پستی آ آ جا رہا ہے جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہیں آ جاتا ہے تو جو انسان اپنے کو کچھ نہ سمجھے اپنی نظر میں برا ہو جائے اور دوسروں کو اچھا سمجھنے لگے بس وہیں اللہ تعالیٰ کے بارش انعامات کی بارش شروع ہونے لگتی ہے وہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بس کیا کہیے یہ اشعار ہیں عنوان ہے ان کا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا حجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا حجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان طیبا سے مسرور ہوں گا گلستان طیبا سے مسرور ہوں گا اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا فرمایا میرے مشدین کے فیض سے یہ ظاہر میں تو یہ یہ شعر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدین طیبہ کی حاضری نصیب فرما دے تو بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے وہاں کی حاضری بشرط قبول بڑی نعمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ معنی اس کے اس میں جو چھپے ہوئے ہیں معنی تو ہزار چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ظاہر جس کو وہ چاہتے ہیں اس کے جتنے معنی چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں معنی تو اس میں پہلے ہی پناہ ہے <laughs> کوئی نئی بات نہیں پیدا ہوئی اس میں اس میں پہلے ہی جو ہے معنی پناہ ہے لیکن اظہار جو ہے ظہور اس کا جس پر جتنا چاہے وہ کر دیں تو عجم کے بیاباں سے مراد ہے گناہوں کی زندگی فاصقانہ زندگی اللہ سے دوری کی زندگی تو اس میں یہ تمنا ہے کہ میں عجم کے بیا یعنی گناہ کی گناہ گار زندگی فاسقانہ زندگی اور اللہ سے دوری اور ظلمت کی زندگی سے بھاگ کر مفرور ہوں گا نا ففرو اللہ مولانا ففرو اللہ اس کی تفسیر کیا ہے ففرو اللہ اے عما صلاح تمام غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف تو میں ایسی گناہ گار زندگی سے فاسقانہ زندگی سے ظلمت بری زندگی سے میں بھاگوں گا اللہ کی طرف حجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا یہ بیاباں ہے اس نے کچھ نہیں رکھا اور گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا یعنی اللہ والی زندگی کی طرف میں بھاگ رہا ہوں یہ گناہ گار اور فاسقانہ زندگی سے اللہ والی زندگی کی طرف میں بھاگتا ہوں کیا سبحان اللہ یہ مفرور سے ففرو اللہ یہ مجھ کو میں نے کبھی سنا نہیں یہ ففرو اللہ یہ اللہ بھاگو اللہ کی طرف یہ مفرور ہوں گا میں گناہ گار زندگی کو لات مارتا ہوں ایسی زندگی جو اللہ کو ناراض کر کے گزرے فاسقانہ زندگی ظلمت بری زندگی میں ایسی زندگی پہ لانت بیچتا ہوں میں بھاگتا ہوں اللہ کی طرف اپنے اللہ کی طرف ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ایسی زندگی سے میں فرار فرار اختیار کر کے گلستان طیبہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اپنے دل کو اپنی زندگی کو باغ و بہار کرنا چاہتا ہوں باغ و بہار کر دوں گا میں بیابان سے مفرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی ہوں گا کبھی نور ہوگا کبھی ہوں ہوگا یہ معنی مجھے ابھی یاد دلائے گئے کہ تم نے یہ بھی کہا تھا اور مجھ کو حیرانی ہے کہ میں ایسے جملے میں کہاں سے لا سکتا ہوں بھائی <laughs> فرمایا کہ میں دیدار گنبد سے مقمور ہوں گا جب وہاں حاضر نصیب ہوگی کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا نور تو وہاں نور کی تو بارش ہے رحمتوں کی بارش انوارات کی بارش ہے اتنی انوارات اور تجلیات کی بارش ہے کہ دنیا زمین و آسمان میں کہیں ایسی بارش نہیں ہے کیا شعر فرمایا کہ گٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف انبری ساقی ساقی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے گھٹا اٹھی ہے یعنی کالی گھٹا ہے بڑی رومانٹک بہت ہی پرکشش لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ذرا اپنا حسن دکھلائیے آپ بھی ذرا حسن اپنا دکھلائیے گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف امبری ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساخی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہاں زمین پر ہیں موجود تو وہ جگہ جہاں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ہے وہ جگہ خانہ کعبہ سے افضل اور عرش و کرسی سے افضل ہے کیونکہ از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ نبی کا درجہ ہے گٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عمبری ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں شرمندہ زمین ساقی سارے فلک اور سورج چاند ستارے تو زمین پر رش کر رہے ہیں کہ کیا ہستی مبارک یہاں پر یہاں پر موجود ہے تو فرمایا کہ کبھی نور ہوں گا تو کبھی تو وہاں تو ہے ہی انوارات کی بارش انوارات ہی انوارات ہیں کبھی ان انوارات سے میں مستفید ہوں گا اور کبھی میں تور ہو جاؤں گا تور پہاڑ پر جب اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہاں جا کر میں بھی اپنے گناہوں پر اتنا رو گا اتنا دل شکستہ کروں گا کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے انورات و تجلیات جذب ہو جائیں گے کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا واہ واہ واہ سبحان اللہ الحمد للہ الزی بنا نتی مستحات حجم کے سے مغرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گمبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا کبھی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 شریف لاکھ کا ثواب چھوڑ کے پچاس ہزار کماؤ کیوں حکم ہوا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو اللہ جہاں اللہ ملے گا وہاں جاؤ میرے نبی کے ساتھ ملے گا تمہیں اللہ تمہیں اللہ میرے نبی کے پاس ملے گا یہ صحبت کی اہمیت کہ ہمارے حضرت والا نے سکھلائی صحبت کی یہ اہمیت ہے کہ لاکھ کا ثواب چھڑوا کر پچاس ہزار پہ چلے گا بظاہر تو نقصان ہے لیکن اللہ کہاں ملے گا نبی تو وہاں ہے اللہ کا نبی وہاں ہے اب خانہ کعبہ میں چپٹے رہنے کا فائدہ نہیں ہے حج تو وہیں ہوگا عمرہ بھی وہیں ہوگا طواف جب تک نہیں کریں گے رام باندھیں گے طواف کریں گے جو بھی اس کے رکن ہیں حج اور عمرے کے وہ تو وہیں ہوں گے لیکن اللہ ملے گا وہیں اگر نبی وہاں ہے تو تم بھی میرے سارے صحابہ کو حکم ہوا کہ میرے نبی کے ساتھ وہاں چلے جاؤ میں تم کو یہاں ملوں گا میں تم کو یہاں ملوں گا تو سارے صحابہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے جو محبت تھی وہ کس وجہ سے تھی اس لیے کہ وہاں سے اللہ نے دین کی اشاعت کی دین کی اشاعت تو دین اللہ کا اتنا قیمتی ہے کہ نبی کو بھی حکم ہوا کہ آپ تکلیف اٹھا کر وہاں دوسرے شہر مدینہ طیبہ آ جائیے وہاں سے دین کی اشاعت ہوئی تو اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے کہ صحابہ کو بھی حکم ہو گیا کہ لاکھ کا سواب چھوڑ کے پچاس ہزار روپے آ جاؤ لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں اللہ ملے گا وہاں کعبہ ملتا اور یہاں رب الکعبہ مل گیا تھا سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو سرکا دیتے تھے تاکہ مدینہ طیبہ کی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو لگ جائے یہ محبت تھی تو کل اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عجیب بات عطا فرما دی یہ مولانا بیٹھے ہیں یہ بھی عالم ہیں یہ بتائیے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں حضرت ہمیں دل میں یہ آئی کہ کیا معلوم کہ مدینہ طیبہ ہم حاضر ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے بس شوق اور بہت ہی سہولت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ تو کیا معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگا ہوا کوئی خاک کا ذرہ ہمارے ہم کو بھی لگ جائے مزہ آیا آپ کو کہ نہیں کچھ عجب تو نہیں ہے نا بھائی کہ وہاں جو خاک کے ذرات ہیں ان میں کوئی خاک کا ذرہ کچھ عجب نہیں ہے کہ وہاں ابھی بھی موجود ہو اور ہوا کے ذریعے لگ کے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 سہر سے مدینے کے انوار شام و سہر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا پا دل و جان سے مسرور ہوں گا ہاں ایک عاشقانہ اور عارفانہ بات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا ہمارے جب وہاں تشریف لے جاتے تھے مکہ مکرمہ حاضری ہوتی تھی یا مدینہ شریف حاضری ہوتی تھی تو وہاں مکہ مکرمہ میں بہت ہی جو ہے عاشقانہ نظر ڈالتے تھے پہاڑوں پر نظر ڈالتے تھے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قدم مبارک چلے ہوں گے ان پہاڑوں پر وہ بکریاں چرا رہے ہوں گے ان پہاڑوں پر میری نظر جا رہی اور جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ یہ تصور کرتے تھے کہ کاش کے ہماری نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے زاویہ مبارک سے ہماری نظر مل جائے کیا عاشقانہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس داغیے سے چاند کو جس جگہ دیکھا ہوگا اسی جگہ ہم بھی دیکھ لیں اسی جگہ چاند پر یہیں سے یہاں سے اس جگہ نظر پڑ جائے ہماری بھی نظر سے نظر مل جائے نظر کے زاویے سے ہماری نظر کا زاویہ مل جائے کیا محبت کی بات ہے سبحان اللہ گلیوں میں چل چلتے وقت یہ تصور کہ یہاں صحابہ کرام کے قدم چلے ہوں گے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلے ہوں گے مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر احترام مدینہ معلوم نہیں کہاں کہاں جو ہے صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہوں مدینے کے انوار شام و سہر سے مدینے کے انوار شام و سہر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا دیکھیے کیا صنعت ہے اشعار میں کتنی کتنی توازو ہے کہ خدا کے کرم سے ہوں گا میں میرے اندر کچھ نہیں ہے میں خدا کا کرم ہوگا ان کا فضل ہوگا تو مجھے سنت پر عمل کی توفیق ہوگی ہر امر میں امر میں سنت پر چل کر میں خدا کے کرم سے منصور ہوں گا میں اپنے کمال اور اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے کرم اور ان کے فضل پر ہماری نظر رہے کہ ہم ان کے کرم سے انہی کے کرم سے جو ہے سنت پر عمل کر کے اور اللہ والی زندگی گزار کے اللہ والی زندگی اپنا کر اور ان کے کرم سے ہم منصور ہوں گے یعنی کامیاب ہوں گے میں منو ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا حجم کے سے مفرور ہوں گا حجم کے بیابا سے مفرور ہوں گا آپ سب حضرات میرے ساتھ یہ شعر ضرور پڑھیے اس نیت سے کہ ہم اللہ والی زندگی اختیار کریں ظلمت اور فاس ظلمت بھری زندگی فاسقانہ زندگی اپنے مولا سے دوری والی زندگی سے بھاگیں گے اور اللہ کی طرف بھاگیں گے اور گلستان طیبہ یعنی اللہ والی زندگی سے ہم گلو گلو گلنار ہو جائیں گے اور باغ و بہار ہو جائیں گے ہم اس نیت سے آپ حضرات بھی میرے ساتھ اس شعر اس شعر کو پڑھیے اجم کے بیا سے مفرور ہوں گا اجم کے بیا سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے سے مفرور ہوں گا عجم کے سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی پور گا کبھی نور ہوں گا کبھی پور گا مزہ بڑھ گیا کہ نہیں الحمد للہ الحمد للہ عہد کے شہیدوں کے خونے وفا سے عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا میرے مرشد فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عہد کے میدان میں ایک ہی دن میں ستر جانے پیش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے اور اللہ کے وفادار تھے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی یہ ستر جانیں ایک ہی دن میں پیش کر دیں تو فرمایا کہ دیکھو میں ان سے سبق لیتا ہوں ان کی وفاداری سے کہ اللہ تعالیٰ آج تو ہم سے جان بھی نہیں مانگ رہے نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تو اس سے خون ارما چاہیے بس صرف اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر لو نگاہ لاکھ تقاضا دل کرے کہ نگاہ خراب کر لے حسین کو دیکھ لے ادھر نظر مار لے ادھر نظر مار لے لیکن خبردار نہیں اے دل میں تیرا غلام نہیں ہوں ایک بزرگ جو ہے کہیں بیٹھے تھے تنہائی میں اور ایک جملہ کہے جا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا بندہ اور نہ میں تیرا بندہ اور نہ تو میرا خدا پھر میں تیری بات کیوں مانوں نہ تو نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا پھر میں تیری بات کیوں مانوں اب کسی بیچارے سیدھے سادے آدمی نے سن لیا اس نے کہا یہ تو کافر ہے وہ سمجھے کہ یہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تو اس نے کہا کہ بھائی تم تو کافر ہو گئے کیسی بات کہتے ہو ظلم ظلم کر رہے ہو انہوں نے کہا بھائی پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں یہ بات انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا اے نفس میں تیرا بندہ نہیں ہوں تو میرا خدا نہیں ہے جو میں تیرے تو تیرے کہنے پہ چل پڑوں چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں بس ان کے نشاں کے ساتھ تو فرمایا کہ میں یہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ نفس نے جو تقاضا کیا الوؤں کی طرح جانوروں کی طرح اس پہ عمل کر لیا میں تیری غلامی کرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہوں میں اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہوں اللہ جو حکم دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا میں تو اس پہ چلنے کے لیے آیا تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس وقت اس زمانے میں تو حضرت نے فرمایا کہ جو ایک ہی مضمون پہ عمل کر لے نگاہ کی حفاظت پہ عمل کر لے حضرت نے بارہا قسم اٹھا کر فرمایا مساجد کے اندر کبھی روزے میں بار بار روتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو ایک نظر بھی خراب نہ کرو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ولی اللہ ہو جاؤ یعنی یہ اتنا اس زمانے کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو اس بڑے فتنے سے بچ گیا چھوٹے چھوٹے فتنے اس کے لیے کچھ بھی نہیں جو مرغی جو بھینس اٹھا لے گا وہ مرغی بکری کتنی آسانی سے اٹھا لے گا معلوم ہوا کہ دین کے باقی احکامات اس حکم کو ماننے سے اس کی حکم کو ماننے کی برکت سے جو حلاوت ایمانی جس کا وعدہ حدیث قدری میں منترا کہا مخافتی چل تو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں اب چل تو ہم ہم بدلیں گے ہم دیں گے اس کو ارے اللہ اللہ اعلان کر رہے ہیں پریزیڈینٹ نہیں اعلان کر رہا وزیر اعظم کسی ملک کا اعلان نہیں کر رہا کہ ہم دیں گے جس کا کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کل اس کی اس کو اپنی کرسی کا ہی بھروسہ نہیں ہے وہ تو خود عاجز ہے لیکن وہ وہ الحاکمی نے اعلان کر رہا ہے جو بادشاہوں کو بادشاہ دیتا بھی ہے اور چھینتا بھی ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ ابدل تو ایمانن یزید و حلاوت ارے ہم اس کو ایسا ایمان عطا کریں گے جو اپنے قلب میں اس کی حلاوت کو محسوس کر موجود پائے گا عبدل تو ایمان یجد و حلاوت قلبی اس کی حلاوت کو اپنے قلب میں موجود پائے گا محسوس نہیں ہوگی موجود پائے گا وہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی موجود ہوگی لازمن موجود ہوگی یہ حلاوت ایمانی کیا ہے کہ استلزاد الطاعت نصیب ہو جائے گی طاعت کے اندر مزہ آنے لگے گا اللہ والی زندگی میں جو آج انسان اس ماحول اور معاشرے میں گھر کر اللہ والی زندگی سے خوف کھاتا ہے گھبراتا ہے اللہ والوں سے مساجد سے گھبراتا ہے ذکر اذکار سے گھبراتا ہے اس کو یہ ایمان عطا ہو جائے گا کہ اب اس کو نمازوں میں مزہ آنے لگے گا نیک صحبتوں میں مزہ آنے لگے گا اور اس طرح سے اس کی باقی تعداد بھی لذیذ اور مزیدار ہو جائیں گی اور اس کا راستہ آسان ہو جائے گا یہ مطلب مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو نگاہ کی حفاظت جو کر لے گا اس کو ایسا قوی ایمان عطا ہوگا کہ باقی ساری چیزوں پہ عمل کرنا اس کو انتہائی آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا بھائی وہ کہے گا میں کہاں دیکھو ہمارے حضرت نے کیا عجیب مثال فرمائی کہ ایک شخص ہے وہ رشوت کا دس ہزار روپیہ لے کے بھاگا جا رہا ہے اور راستے میں پلاننگ بھی کر رہا ہے کہ اس سے بیوی کی ساڑی خریدوں گا فلاں فلاں کام کروں گا یہ کام کروں گا اچانک سے راستے میں اس کا ایک دوست اس کو آ لیتا ہے اس کا ہمدرد ہے آ کے بتاتا ہے کہ میاں یہ جو تم پیسہ لے کے آئے ہو دس بیس ہزار روپے رشوت کے اس پہ نشان لگا ہوا ہے اور پیچھے سے پولیس موبائل آ رہی ہے تم کو پکڑنے اور تمہارے نوٹوں پر نشان لگا ہوا ہے اور وہ تم کو پکڑ لے گی اور پھر تمہیں جیل ہو جائے گی اچانک سے گھبرا جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے تو فرمایا کہ دیکھا کہ ایک گٹر کا ڈکن کھلا ہوا ہے گٹر کھلا ہوا ہے تو جلدی سے وہ پیسہ جو ہے اس کے اندر پھینک دیتا ہے اور ڈکن چور کو بھی دعائیں دیتا ہے کہ اللہ اس کا اس کا بلا کرے یہ حضرت ہی نے سنا ہے اس طرح کہ ڈکن چور کو بھی دعائیں دیتا ہے کہ اگر یہ ڈکن نہ اٹھاؤ تو میں پیسے کہاں پھینکتا پھنس جاتا پھر اچانک وہ پولیس پارٹی پہنچ گئی اور چھاپہ دیا اور کہا صاحب لائیے تلاشی دیجیے آپ کے پاس رشوت آپ نے رشوت لیے اس میں کر لے لیجیے تلاشی تو جب تلاشی لی تو پھر کچھ بھی نہیں نکلا اور پھر پولیس پارٹی نے الٹی معذرت کی معافی مانگی کہ صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے اور وہ واپس چلے گئے تو فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ شخص جو ہے یہ دس ہزار رشوت پھینک کے یہ خوش ہوا یا غمگین ہوا خوش ہوا نا کہ کتنی بڑی مصیبت اور عذاب سے بچ گیا تو گناہوں کو چھوڑو گے تو ایسی ہی خوشی محسوس ہوگی گنا کتنی بری چیز ہے چھوڑ چھوڑ دو گے جس دن تو اپنی گزشتہ زندگی پر شرمندگی ہوگی کہ کاش ہم یہ کام پہلے کر لیتے ہم کیسی فاسقانہ زندگی کیسی گندی زندگی گزار رہے تھے حضرت کا ایک شعر اور یاد آیا یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ یہ لذت جو ہے خبردار اس لذت سے لذت مت لینا یہ مجرمانہ لذت ہے دیکھو حضرت نے کیا پیاری بات فرمائی کہ کافر جو ہے مجرمانہ کھاتا ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہو جیسے گورنمنٹ کسی کو پکڑ لے کوئی چور ہے یا کوئی ڈاکو ہے اس کو پکڑ لیا اب اس کو پھانسی کا پھانسی کی سزا ہو گئی کہ ایک مہینے بعد تم کو پھانسی دینے والی ہے پھر حکومتوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جس کو پھانسی دینے والی دی جانے والی ہوتی ہے اس کو آخری دنوں میں ایش کراتے ہیں کہ بھائی اس کو ایش کراؤ ذرا ادھر کلفٹن کی سیر کرا دو ادھر یہ قورمہ بریانی کھلا دو تاکہ اس کے ایام جو ہے اچھے آخری ایام اچھے گزار دے یہ کافروں کا طریقہ ہے تو یہ اچھے ایام گزار لے اپنے تو آپ بتائیے کہ جس آدمی کو پتا ہو کہ ایک مہینے بعد مجھے پھانسی ہونے والی ہے تو اس کو قورمے بریانی میں کلفٹن کی سیر میں مزہ آئے گا مزہ نہیں آئے گا یہ فاسقانہ زندگی یہ ہے جو فاسقانہ زندگی گزارتا ہے اللہ سے دوری کی زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کافر کا ٹھکانا جہنم ہے اس لیے جب بھی کھاتا ہے مجرمانہ کھاتا ہے کافر کھانے کی وہ لذت نہیں اٹھا سکتا جو مسلمان اٹھا سکتا ہے اور جو مسلمان فاسق ہے وہ وہ لذت نہیں اٹھا سکتا جو مسلمان اللہ والا ہے اللہ والے بھی دنیا کا صحیح لطف بھی اللہ والے اٹھاتے ہیں کھانے کا بھی صحیح لطف اللہ والے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو وہ ایمان نصیب ہوتا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ میرے خالق مجھے کھلا رہا ہے میرا مالک مجھے کھلا رہا ہے بتائیے اس ہاتھ کے اندر جو اٹھا ہوا ہے طاقت کس کی کار فرما ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت یہ حضرت پھول پوری کا مضمون ہے حضرت والا نے سنایا تھا ہمیں کہ دیکھو ایک فرمایا کہ حکیم اختر دال کھا رہے تھے حضرت حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ دال کھا رہے تھے ارہر کی دال اور چپاتی فرمایا کہ مجھے اس میں قورمے بریانی کا مزہ آ رہا ہے تو ہمارے حضرت والا نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو دال کھا رہے ہیں اس میں قورمے بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے فرمایا دیکھو اس ہاتھ کے اندر ان کی طاقت کار فرما ہے اگر وہ ہمیں طاقت نہ دیں اگر وہ طاقت نہ دیں تو اس ہاتھ کو قدرت نہیں ہے کہ ہم خود اس کو منہ میں لے جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں جب مالک ہمیں کھلا رہا ہے مولا ہمارا ہمیں کھلا رہا ہے تو ہم کو قورمے بریانی سے بڑھ کے مزہ آئے گا تو یہ بات ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے ہاں یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ یہ یاد رکھنا کہ گناہوں کے اندر لذت اگر ہے تو ایک تو یہ کہ وہ عارضی ہے دوسرے یہ کہ وہ مجرمانہ ہے جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے تو اس میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے گناہ کے اندر لذت ہے لیکن ایک تو عارضی ہے دوسری یہ کہ جو ہے وہ مجرمانہ ہے خوف کے ساتھ ہے اور اس اس گنا کے اندر کیا لذت آئے گی تھوڑی دیر کا گنا ہے یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے ارے تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرمارے علم یعلم بھی ان اللہ یار تم نہیں جانتے کہ ہم تمہیں بے شمار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو جو اللہ ساری مخلوق کو کروڑوں خربوں خرب ہاں خرب مخلوقات کو آنکھیں دے سکتا ہے کیا وہ خود دیکھتا نہیں ہوگا کیا بات ہے کیا کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے تم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے حساب دینا ہے غرض یہ کہ حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ عہد کے شہیدوں سے ہم سبق لیں وفا کا نکالیے ذرا وفا کا سبق لیں کہ انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دیں اور ہم اپنے نفس کی جان بھی نہیں دے رہے نفس کی جان دینے سے ہم کوئی مر جائیں گے نفس کی جان نکلے گی فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس دشمن ہے ان آدھا ادوبی کا فی جمبے کہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے اور وہ ہے نفس یہ تمہیں بری برے کام ان نفسل امارا تم بسو یہ تمہیں برے برے کاموں کے تقاضے پیدا کرتا ہے حکم دیتا ہے کہ برے کام کرو تو یہ جو ہے نفس جو ہے یہ ہمارے پہلو میں چھپا ہوا ہے بات ہو رہی ہے ہاں سبق تو لینا ہے لیکن یہ نفس کا ذکر کیوں آیا بتائیے مجھے کون بول رہے ہاں خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے ہاں نفس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے نفس کی جان نفس کی دشمن کی جان نکلے دشمن کو غم پہنچے تو غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے بتائیے دشمن کو غم پہنچے نقصان پہنچے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے تو دشمن کو جب نقصان پہنچتا ہے نفس کی بات نہیں مانیں گے نفس غمگین ہوگا نفس کی جان نکلے گی ہماری جان نہیں نکلے گی نفس کی جان نکلے گی اس کو مولانا رومی نے فرمایا نیم جاں بستان ادو سچ جاں دہت تمہارا نفس تو نیم جان ہو جائے گا مردے کی شکل میں ہو جائے گا لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ سو جانے عطا فرمائیں گے اونچ در رحمت نیا ناد کہ تمہارے رحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو مستی اور خوشی عطا فرمائیں گے جب تم اپنے نفس کی جان لے لو گے یعنی نفس برا تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھ لے اور تم جان دے دو گے جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ میں جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ مت دیکھو ان حسینوں کو ہم نے پیدا کیا ہے لیکن ساتھ میں تمہیں منع بھی کر دیا کہ ان حسینوں کو مت دیکھو شکل نامحرموں کو مت دیکھو تو یہ نفس کی جان نکل جائے گی ہائے پن نہ جانے کیسی شکل رہی ہوگی لیکن یہ جو جان نکل رہی ہے یہ آپ آپ کو کو سو جانے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تو یہ فرمایا کہ نیم جاں بستانت آپ کی جان آدھی ہو جائے گی نفس کی لیکن آپ کی جان نہیں جائے گی اس کو فرمایا کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے یہ خون ارما کر کے دیکھ لو اگر نہ حلاوت ایمانی نصیب ہو تو پھر کہنا تو فرمایا کہ صحابہ کرام سے یہ سبق سیکھو کہ انہوں نے تو اپنی جان جا خون بھی بہا دیا جان بھی دے دی ہم سے اپنے ارمانوں کا خون نہیں ہو رہا کے کے شہیدوں خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا دستور مانی احکامات شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان سے سبق لوں گا ان کی وفا سے سبق لے کے میں بھی پابند دستور ہو جاؤں گا کہ اللہ آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا کے شہیدوں کے خونے وفا سے سبق لے کے دستور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوگا گلستان سے مسرور ہوگا حجم کے سے مفرور ہوں ہوگا گلستان سے مسرور ہوگا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا مدینے میں جب و جان چھوڑ آیا میں ہو کر نہ ہوں گا کے معنی جدائی اور فراق تو مدینہ میں جب قلب و جان چھوڑ آیا معلوم کیا مطلب کہ میرے قلب و جان مدینے میں ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر لمحہ مجھ کو خیال ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نمونہ تھا گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا نمونہ تھا گھر سے باہر جاتے کیا نمونہ تھا بیت الخلا جاتے کیا نمونہ تھا باہر نکلتے کیا نمونہ تھا لباس پہنتے کیا نمونہ تھا لباس اتارتے کیا نمونہ تھا غسل کیسے کیا جاتا ہے نماز نماز کا کیا نمونہ تھا اور اپنے احباب اور اپنے دوستوں میں کیسے بات کرنی ہے اور لوگوں کا دل کیسے رکھنا ہے اور کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالنا جس سے لوگوں کسی کو اذیت نہ پہنچے اور بیوی کو بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا ہے والدین کے ساتھ ادب کا اور اور ان کے اکرام کا اور ان کی خدمت کا تعلق رکھنا ہے اور جو ہے معاشرت کیسے کرنی ہے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے کل بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب سے کہا کہ آداب معاشرت جو حضرت حکیم علومت کی ہے وہ ذرا کتب خانے سے لے آؤ اٹھا کے لیا ہے آداب مباشرت <laughs> لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نمونہ بتلا دیا اس کا بھی طریقہ بتلا دیا ہے ہمارے تو چوبیس گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ضروریات ہوائج کھانا پینا سونا جاگنا اور عبادات وغیرہ ہر چیز اور معاشرت کاروبار تجارت ہر کون سی چیز ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھلائی اور اگر کوئی ایسا معاملہ جو اس زمانے میں ہے پہلے زمانے میں نہیں تھا تو اس کا بھی احکامات اس اسی دین کی روح اسی روح سے فقہ کو سمجھا سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے جو روح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی حیات مبارک کے نمونے کی جو روح تھی اسی روح کے تحت یہ فقہ کام کرتا ہے ہے کہ نہیں میں تو اصل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی نقالی کرنا ان کی چلن چلنا تو یہ ہے مدینے میں و جان جاں و جاں اگر مدینے میں ہوں گے تو یہ سنت کے مطابق ہر کام کرے گا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی دلیل ہے کہ اس کے قلب و جاں وہاں ہے مدینہ ہے اور اگر مدینہ شریف میں ہے اور سنت سے تعار ہے اس کو سنت پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا وہاں حاضری کیا حاضری ہوئی آج کل ایک نیا مرض پیدا ہو چکا ہے کہ وہاں جا کر موبائل کیمروں سے نقش و نگار کی تصویریں روزہ اقدس پر اور خانہ کعبہ پہ تصویریں بنا رہے ہیں بتائیے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ سے تو ملے نہیں آپ سے تو ملا ہی نہیں وہ اور آپ کے گھر کے نقش و نگار کو کیمرے میں محفوظ کرے آپ آپ کو کتنا غصہ آئے گا کتنی تکلیف پہنچے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک اور اتنی اعلیٰ ہستی کی خدمت میں حاضری یہ بھائی یہ تو بڑے نصیبوں والی نصیبوں والی بات ہے وہاں جا کر وہاں کے نقش و نگار کو محفوظ کرنا یہ وہ ہو جناب کیا نقش و نگار کیا تعمیرات یہ کرنا یہ انتہائی بے ادبی ہے انتہائی بے ادبی ہے اور صاحب مکان کے ساتھ بڑا ظلم ہے یہ بہت ظلم ہے بڑی تکلیف دینے والی بات ہے تو یہ کام ہرگز نہ کریں وہاں تو موبائل ووبائل کو بالکل بند کر دیجئے اور صرف اور صرف اپنی وہاں حضوری کی فکر کیجیے کہ حضوری وہاں نصیب ہو جائے اور وہاں شکستگی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہو تو صلاح و سلام کے ساتھ وہاں درخواست کی جائے کہ ہمارے گناہوں کی شفاعت فرما دیجیے کہاں یہ اور کہاں یہ موبائل کی تصویریں افسوس ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے بہت سے لوگ وہاں جا کے بھی ان کے قلب ہو جاؤں وہاں نہیں ہوتے تو اس سے بچنا چاہیے مدینے میں جب قلب ہو جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب ہو جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احب بنی کان نائ فل جن اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا اب بتائیے کیا بات ہے سبحان اللہ تو یہ ہے قلب و جاں وہاں چھوڑنا سنتوں کا اہتمام مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں گا عجم کے بیاں سے مفرور ہوں گا عجم کے بیاں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا واللہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تخوا اختیار کر لو تو ہم ان کو نو حیاتن طیبہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں حکم الحاکمین کہ میں تم کو ضرور بال ضرور اگر تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما دیتے کہ ہم تم کو بالو زندگی دیں گے وہ کافی تھا کیونکہ اتنی بڑی ذات وعدہ فرما رہی ہے تو کس کو شک ہو سکتا ہے بھائی اس میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود یہاں لام تاکید با نون ثقیلا کے ساتھ نازل کیا کہ ہم ضرور بھی ضرور دیں گے اس کو بالط حیات جو عمل صالح کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا یہاں برے کاموں کا ذکر معذوف ہے کیونکہ یہ تو اتنی عقل تو انسان کو ہے ہوتی ہے کہ جب اچھا کام کرے گا تو اس میں لازم ہے کہ برے کام سے بچے گا تو اس لیے فرمایا من عامل عاملہ فلاں حیات ہم ضرور بے ضرور اس کو بالد زندگی دیں گے ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ پریشان ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ چندے مانگتا پھرے ممکن نہیں ہے کہ وہ سیٹوں کی خوشامد کرتا پھرے وہ اللہ تعالیٰ جتنی اس کو روزی دے گا اسی میں اس کو وہ دے دے گا برکت دے دے گا برکت دے دے گا فرمایا کہ میت تقلّہ اللہ یجال مخرجہ اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرے گا گناہوں سے بچے گا ہماری نافرمانی سے بچے گا یجا اللہ مخرجہ ہم اس کو مشکلات سے نکال دیں گے اور اسی میں ہے وہ من حیث اسی آیت کے ساتھ ہے من حیث ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا ہاں؟ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا ظاہر میں کوئی راستے نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو اس میں اس میں کہیں سے رزق دے دے گا یا اتنے ہی رزق میں اس کو اس سے زیادہ برکت دے دے گا اس سے زیادہ نعمتیں نواز دے گا مگر اللہ کے تقوی اختیار کرو اللہ کے لیے پھر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ عقاقم عزت بھی ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا تو عزت کے لیے نہیں رب العزت کے لیے تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو عزت تمہارے تمہاری عزت وہاں بڑھ جائے گی جب وہاں بڑھے گی تو یہاں کیا ذلیل رکھے گا اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نزدیک بندہ مکرم ہو جائے گا تو یہاں کیا وہ ذلیل رہے گا بھائی بادشاہ کے یہاں جس کی عزت اور شہرت ہوتی ہے کیا عوام میں وہ رہتا ہے ذریعل ہوتا ہے تو احکم الحاکمین کے یہاں جس کی عزت ہوگی وہ یہاں ذلت میں رہے گا اس کو یہاں بھی عزت ملے گی اسی لیے اللہ والوں کی لوگ جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور جو گناگار اور فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کے تو جوتیاں پڑتی ہیں پٹائیاں ہوتی ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں لوگ سعادت سمجھتے ہیں تو کیوں عزت والی زندگی ہم نہیں چاہتے بھائی عزت والی زندگی کیوں نہیں کیوں نہیں چاہتے اور فرمایا کہ میں اللہ من امر ہی اسرا ہم اس کے کاموں میں آسانی بھی پیدا کرتے ہیں آسانیاں اور کتنے سارے انعامات ہیں ان اللہ تقلّہ القم فرقانہ کہ ہم اس کو حق اور باطل کی تمیز بھی دیں گے جو تقوا اختیار کرے گا حق اور باطل کی تمیز بھی اس کو ہو جائے گی کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے پھر وہ صحیح راستے پر چل دے گا اور تقوا کو آسان کتنا فرمایا آسان کتنا فرمایا یہ جتنی تکوینی کام ہے یہ کتنے آسان ہیں دیکھو جیسے جسمانی ہے جسمانی ہوا کتنی ضروری ہے اور پانی کتنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو کتنا آسان کر دیا ایسے ہی تشریحی کام کتنے آسان ہیں نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے ہاں اس شخص کو مشکل ہے جو دنیا کے اندر انتہائی پھنسا ہوا ہے نماز مشکل نہیں ہے بوجہ اس کے نس کے غالب ہونے کے اس کو مشکل معلوم ہوتی حالانکہ نماز کوئی مشکل کام نہیں روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور جتنے دیگر احکامات ہیں سب انتہائی آسان ہیں جب رمضان شریف آتا ہے رمضان شریف سے پہلے تو شیطان ڈراتا ہے ہائے کیسے روزہ رکھیں گے اور جب رمضان شریف آتا ہے تو آتے ہی فوراً جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو آیا تھا رمضان شریف ابھی گزر بھی گیا کہاں گئے کہاں گئے وہ پندرہ گھنٹے کے اٹھارہ گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلے کیا کتنے آرام سے گزر جاتا ہے اور ہاں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ آج کل ایک طبقہ جو ہے وہ رمضان شریف کا جو آخری روزہ ہوتا ہے پھر اس پہ رونا شروع کر دیتے ہیں ہائے رمضان ہائے رمضان فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے جب اللہ تعالیٰ باندھے تو بند جاؤ اور جب اللہ تعالیٰ کھولے تو کھل جاؤ خوشی مناؤ یہی تو بندگی ہے بندگی کیا ہے کہ ہر حال میں ان کی رضا اور تسلیم کرے تسلیم خم کیے رہو کہ اب باندھ دیا تھا کہ مت کھاؤ نہیں کھا رہے اب کھول دیا کہ آپ خوب کھاؤ عید مناؤ خوشی مناؤ تو اب اچھلو کودو جیسے مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے بچے کیسے اچھلتے کودتے جاتے ہیں اب اگر موسم بچے کہیں کہ صاحب ہو مدرسے کا وقت کبھی کسی بچے کو سنا ہے کہتے وہ مدرسے کا وقت ختم ہو رہا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا اچھا موسم کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے رات تک پڑھو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور فرمایا کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آ جائیں اچھا آپ کو بہت غم ہے رمضان شریف جانے کا سنائیں آپ کو بہت غم ہے بہت رو رہے ہیں آپ تو یہ ہے کہ ایک مہینے کے آپ روزے اور رکھیے پھر ذرا پتہ چلے گا یہ رونا دھونا کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے یہ چیز ارے اللہ نے جب تک مقرر کر دیا کہ ابھی تک مت کھاؤ مت کھاؤ اور جب کھول دیا تو کھل جاؤ یہی تو ہے رضا و تسلیم ہے اللہ کی مرضی پہ راضی رہو خوش رہو اب اللہ نے کھول دیا کہ اب خوب کھاؤ خوشی مناؤ تو اچھلتے کودتے خوب کھاؤ خوب خوشی مناؤ کہ اللہ نے ہمیں کھول دیا مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ ہوں گا آخری شیر قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر خبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی قبا تشریف لے جاتے تھے ہفتے کے دن اور وہاں نوافل ادا فرماتے تھے کی زیارت و نفلوں سے اختر مگر ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ آج کل وہاں بے پردگی اور اختلاط بہت زیادہ ہو گیا ہے ہجوم بہت ہونے لگا ہے اگر وہاں عورتوں سے اختلاط بے پردگی اور یا اختلاط کا اندیشہ ہو تو وہاں نہ جانا بہتر ہے یاد رکھیے کہ نفل پڑھنا تو سنت ہے لیکن حرام سے بچنا فرض ہے اختلاط جائز نہیں ہے آج کل اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یا تو ایسے وقت جائے کہ جہاں جو ہے وہ اختلاط نہ ہو ایسے وقت سن لے تو ضروری نہیں ہے ہاں، ہفتے کی صبح نہ جائے تھوڑا ٹھہر کے چلا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں شمار ہوگی سنت میں تو ایسا نہ کرے جہاں بھی ایسا موقع ہو تو یہ بات ضرور دیکھ لے کہ وہاں اختلاط ہے تو وہاں وہاں نہ جانا اس وقت بہتر ہوگا کسی اور وقت کا انتخاب کر کے اس وقت چلا جائے کی زیار ایسے ہی جو ہے وہاں ملتظم پہ اور حضر اسود کو چومنے کے لیے لوگ اس قدر بھیڑ لگاتے ہیں ایک تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ دھکے بازی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے عیزائے مسلم حرام ہے اس لیے آپ دور سے استعلام کر لیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عجر و ثواب ملے گا وہی نعمت ملے گی جو وہاں پہنچ کے ملے گی اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ میری رات سے اگر میں حضرت سے کو چومنے جاؤں گا تو کسی کو تکلیف ہوگی دھکا لگے گا یا میں خود پس جاؤں گا میں بھی تو مومن ہوں عیدائے مومن حرام ہے اگر میری خود کو جان کو خطرہ ہے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہاں جا کے اس کو چومنا وہ کوئی و واجب نہیں ہے اس لیے آپ دور سے اس کو استعلام کر سکتے ہیں ایسے ہی ملتظم ہے تو اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ میں کمزور ہوں میں وہاں نہیں جا سکتا یا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کوئی عورتوں سے میرا ٹکرا ہو جائے وہاں تو بعض اوقات ایسے ہجوم آتے ہیں عورتوں کے بےچارے وہ سیدھے سادھے کالے لوگ آ جاتے ہیں کبھی کوئی آ جاتے ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی بےچارے نہیں ان کو ان تک پورا دین نہیں پہنچا یا انہوں نے سیکھا نہیں تو وہ ہجوم کی شکل میں آتے ہیں اور وہ ہوتے بھی بہت کبھی ہے کل ادھر سے وہ آئے ادھر پورا ادھر سے دھکا دیا ادھر سے دھکا دیا وہ اسی کو سمجھتے ہیں اللہ کی اللہ کی جو رضا اس میں سمجھتے ہیں لیکن یہ دین تھوڑی ہے بھائی یہ دین تھوڑی ہے تو اگر ایسا خطرہ ہو تو اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ میں چاہتا تو ہوں آ جانا آپ کے گھر پہ حاضری ہو گئی اور وہاں بھی میں آنا چاہتا ہوں دو قدم کا ہے لیکن میری جان کو خطرہ ہے یا مجھ سے کسی کو خطرہ ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی دھکا لگ جائے گا یا نامحرم سے اختلاط ہو جائے گا تو میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کے پابند تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ وہیں پہ آپ کو دے دیں گے ایسے ہی مقام ابراہیم پہ جب دو نفل پڑھنا ہوتا ہے کسی کو دھکا نہ دیجیے جہاں پیچھے جتنی پیچھے چلے جائیے اس جگہ پہ سیدھ میں اور جہاں اطمینان قلب ہو یکسوئی ہو جمیت قلب ہو وہاں پر نوافل ادا کر لیجیے تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے جیسے وہاں ایک طبقہ جو ہے بہت ہی متشدد ہوتا ہے وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ دوسروں کو دھکے دے کے وہاں خود جو ہے اپنی جگہ جما لیتا ہے اور اکثر جگہ دیکھا وہاں ریاض الجنہ پہ دیکھا کہ اب تو نہیں اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت اچھا نظام کر دیا کہ اب وہ رسی باندھ کے رکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے لوگوں کو نوافل پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے باہر نکال کے پھر سب کو موقع ملتا ہے ماشاءاللہ اب بہت عرب حضرات تو بڑے لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر خدمت میں کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا اجم کے بیا گا بھائی ہم سب عہد تو کر لینا ایک ایک قدم چلیں کم چلیں زیادہ چلیں چلنے کا عہد تو ہم کر لیتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم آپ کے راستے میں چلنے کی پوری کوشش کریں گے اور چلتے رہیں گے اگر گر پڑیں گے پھر اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہاں سے جو ہے مدد آ جائے گی جو بندہ گرتا پڑتا بھی چلے گا وہاں سے مدد آ جائے گی اور جب وہاں سے وہ ہاتھ پکڑ لیں گے پھر کیا مجال لے کون کیسے گر سکتا ہے پھر ہے کون کسی کو گمراہ کر سکتا ہے سارے گناہوں کے گمراہ کن ایجنسیاں مل کر چاہیں وہ ان کے جذب کیے ہوئے کو نہیں چھین سکتی وہ خالق میگنیٹ ہے یہ حسین میگنیٹ ہیں تو وہ خالق میگنیٹ ہے جب خالق میگنیٹ جذب کر لے گا تو پھر کہاں ان کے کون سی طاقت ہے جو ہم کو کھینچ لیں عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا عجم دیکھو ہزار تحجد سے بہتر ہے کہ ایک گنا کو چھوڑ دیا جائے ہزار تحجد سے بہتر ہے ایک گنا کو چھوڑنے میں جتنا جتنا شدید غم ہوگا نفس کو اتنا ہی زیادہ قوی نور پیدا ہوگا تحجد سے بھی تو نور ملتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے لیکن ایک گناہ کو چھوڑنے سے اللہ جتنے خوش ہوتے ہیں بندے سے اور توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا تو اس کی مثال فرمائی کہ ایک شخص جنگل میں اس کا اونٹ گم ہو گیا اور اسی کے اوپر اس کا کھانا پینا سب صحرا میں تھا وہ نہ پانی نہ دانا کچھ نہیں سارا سامان سارا اسباب اناج وغیرہ غلہ پانی سب اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا اور وہ اونٹ جو ہے یہ تھوڑی دیر کو لیٹا سویا تو جب اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے اب کہاں تلاش کرے صحرا بیابان کے اندر نہ پانی ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اب یہ اس قدر پریشان اور پیاس سے مر رہا اور کھانا بھوک بھوک اس کو خوب لگی ہوئی تو اچانک سے اس کا اونٹ آ جاتا ہے اچانک سے اونٹ دکھائی اس قدر خوش ہوتا ہے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ خوشی کے اندر یہ جملہ اس کے منہ سے الٹ گئی خوشی کے مارے تو کہتا ہے کہ میں تیرا میں میں تیرا اللہ تو میرا بندہ ہے تو فرمایا کہ جتنی خوشی اس کو اس اونٹ کے ملنے کی ہوئی ہے توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا اس, سے زیادہ خوش ہوتا <laughs> کے بیابان سے مفرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا اجم کے سے مفرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوگا کبھی نور ہوگا کبھی پور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں الحمد للہ حاضر اولا خاص کر بنا تک منانا کام تصویر دعا کر لو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حاضرین و حاضرات اور تمام مسلمانوں پہ اللہ جلد فرما کر اپنا بنا لے اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ انی اصل کبھی ان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والعب دل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا اللہم اینی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اللہم وفقنا لما تحب وترضا من القول والعمل والفعل والنیت والهدی انکا علا کل شئین قدیر اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الطوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم باقية كباقية الوليد الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله تکلنا الى انفسنا اور عین یا اللہ جو کچھ عرض کیا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے یا اللہ جو قصور ہو گیا اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ ہم کو اللہ والی زندگی عطا فرما گناہوں سے دوری کی زندگی عطا فرما اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی سو فیصد چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایک کانٹا بھی گناہ کا ہمارے جسم میں نہ رہے اللہ ہماری ہوں اور دفنگ الباطل باطلا وارزقنا یا اللہ اللہ والی زندگی عطا فرما اور اللہ والی زندگی مرنے سے بہت پہلے پہلے عطا فرما تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اللہ والی زندگی میں کیا مزہ ہے کیا سکون ہے کیا چین ہے کیا خوشیاں ہیں اے اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے اے اللہ ہم کو ابھی اے اللہ آپ فیصلہ فرما لیں آپ کے فیصلے کی دیر ہے جیسے آپ فیصلہ فرما لیں تو دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اے اللہ اپنے فل سے آپ ارادہ فرما لیجیے ہم کو اپنے فل سے سب کو جز فرما لیجیے یا الہ العالمین جز فرما لیجیے یا اللہ اس آیت کے صدقے جو اشارہ آپ نے اپنے کلام پاک میں عطا فرمایا ہے اللہ الیہ من یشاء اے اللہ اس من یشاء میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے آپ چاہ لیجئے یا ملا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ ارتنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضره انك انت الوهاب لانك انت الوهاب اسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم کو بھی اللہ جز فرما لیجئے اپنی اس آیت کے سطح میں اللہ یجتبی الیہ من یشاء کے سطح میں اے اللہ اس من یشاء کے اندر ہم سب کو داخل فرما لیجئے ہمارے گھر والوں کو داخل فرما لیجئے اے اللہ ہم تمام مسلمان عالم کو اے اللہ داخل فرما اے اللہ ساری دنیا مل کر اگر کفر پر آمادہ ہو جائے تو آپ کے خزانے میں کوئی ایک ذرہ برابر آپ کی عظمت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اور اے اللہ اگر سارے عالم کے مسلمان جز ہو جائیں اور آپ آپ کے بن جائیں ولی بن جائیں آپ کے اللہ بالکل اللہ والے ہو جائیں تو بھی اللہ آپ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اے اللہ ہمارے ہماری ذات سے آپ کی کوئی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے ہم بگڑے ہو کا کام بن جائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی اے بگڑی بنانے والے یا جبار یا جبار یا جبار اے بگڑی بنانے والے ہم سب کی بگڑی بنا دے یا الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے اے اللہ یا الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے ہم سب کو جز فرما لے اللہ والا بنا دے اور صاحب اقوام نسبت بنا دے اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے یا اللہ جو رزق کی پریشانی ہے جن کو اے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے اور اے اللہ جو آپ کے راستے میں چل رہے ہیں ہمیں اپنے راستے میں تیز تر فرما دے اے اللہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں جب بچے بھی چلے جا رہے ہیں جوان بھی چلے جا رہے ہیں ادھیڑ عمر بھی چلے جا رہے ہیں بوڑھے بھی چلے جا رہے ہیں اے اللہ اب ہمارے آپ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اے اللہ ہم بدحالوں پر رحم فرما دے یا اللہ ہم بدحالوں پر رحم فرما دے اللہ والی زندگی ہمیں عطا فرما دے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے بچیوں کے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے اللہ جن کے <coughs> رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں خاندانوں میں خوب پیار و محبت عطا فرما دیجیے اور اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک اور صالح اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے اے اللہ آپ کے پاس تو کوئی چیز کی کمی نہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دروے دیے ہیں اے اللہ بس اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے ہماری نالائقیوں کو ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے اے اللہ ہم تو ہیں ہی خطا کار ہم سے تو خطائیں ہی سرزد ہوں گی ہماری ہماری لائق خطائیں ہیں لیکن آپ کی لائق ہے اے اللہ آپ و کرم ہے فضل و فضل و کرم ہے رحمتوں کی بارش ہے اے اللہ آپ اپنے لائق معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم سے تو خطاؤں کا ہی صدور ہوگا لیکن آپ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیے جیسا کہ کریم کی تعریف ہم نے سنی الدی یوتی بدون الاستحقاق والمنہ بس آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ محب کا عفو کریم تحب العفو تعفو عنی اے اللہ معاف کرنا آپ کو پسند ہے بس آپ اپنا محبوب عمل ہم سب پر جاری فرما دیجئے امت پر جاری فرما دیجئے اللہم ارحمنی ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عافنی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی وہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی واغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منصرنی ونصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاد منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا اللہ آپ کے فضل اور میرے مشایخ کی دعاؤں اور جوتیوں کے صدقے میں خدا جو مضامین نافع بیان ہو گئے آپ کے کرم اور آپ کے فضل سے میرا کوئی استعاد استحقاق نہیں میری کوئی قابلیت نہیں اے اللہ محض اپنے فضل سے آپ نے عطا فرمائے اپنے ہی فضل سے اللہ قبول فرما لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے یا اللہ قبول فرما لیجیے ربنا تقبل منا من وتب ڈالی و انت التواب نا اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے برما میں ہو کہیں بھی ہو بنگلہ دیش میں ہو جہاں بھی ہو اے اللہ تمام ممالک میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ ان مظالم سے مسلمانوں کو نجات دے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ کافروں کو بھی ایمان اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی عظمت میں کوئی ذرہ برابر کمی یا اضافہ نہیں ہوگا اے اللہ وہ بھی آپ کے بندے ہیں اے اللہ ان کو بھی ایمان سے نواز دیجیے اے اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دیجیے اور ہم کو ہدایت پر استقامت عطا فرما دیجیے یا اللہ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں پریشانی میں ہیں تنگی میں ہیں اے اللہ سب کی اللہ درستگی فرما دیجیے تمام احوال کی درستگی فرما دیجیے خلقی محمد علیہ اجمعین آمین ہمارا یہ دعا جو میں نے آخر میں پڑھی ہے یہ اگر سب لوگ اس کا معمول بنانے حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا اب دال بنانے والی ہے دال بنانے والی نہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے جو ابدال ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ابدال ہوں تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی ابدال جو ہوتا ہے وہ خود دعویٰ تھوڑی کرتا ہے کہ میں یہ وہ تو چھپاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ والے تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تو فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا <laughs> جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو گٹیا ہو گیا فرمایا کہ پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا تو یہ دعا جو میں نے آخر میں کی اللہ مرحمنی ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ فلی وفلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مہدنی وحدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی پہلے اپنے لیے مانگا پھر امت کے لیے مانگا اس میں سارے عالم کے مسلمانوں کی ہر طرح کی فلاح شامل ہے ورحمنی ورحمنی ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عافنی عافیت اللہ عافی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ منصورنی منصور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا مانگتا رہے گا پابندی سے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ابدال ابدال بنا دیں گے ابدال کیونکہ اس میں امت کا غم چھپا ہوا ہے امت کا غم اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے دل سے مانگے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو درجہ ملے گا لیکن ابدال بننے کے لیے یہ دعا نہ مانگے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مانگے درد سے مانگے کہ اللہ مجھ کو بھی یہ نصیب فرما دے مجھ پر بھی رحمت کی بارش فرما دے مجھ پر بھی عافیت فرما دے مجھ پر بھی میری بھی مغفرت فرما دے اور کیا ہے اس میں ہاں ہدایت بھی اپنے لیے مانگے اور امت کے لیے تو اس میں درد ہے درد سے مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تو راضی ہوں گے اور انعامات بھی ملیں گے تو اب دال خود بخود بن جائیں گے اللہ ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عملی وخلی امت محمد صلی اللہ اللہ وحدی امت محمد صلی اللہ اور اللہ عافنی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ منصورنی وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته